اس حدیث میں اسلامی آداب اسلامی حقوق بیان کیے گئے ہیں اور دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ترجمہ کرتے جاتے ہیں سنیں اس سے دادا کی ضرورت نہیں اللہ سمر والا تحاسدو خبردار آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ اللہ بس کسی سے حسد نہ کرو حسد کس کو کہتے ہیں جلنا ہاں حسد کس کو کہتے ہیں حسد جلنے کو نہیں کہتے حسد کہا جاتا ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دیا آپ اس سے محروم ہیں تو سوچتے اللہ ہم کو نہیں دے تو اس کی بھی چھین لے اور آج اللہ نہیں چھینے گا تو فتح کیا بابا کا تعویر بڑا پاورفل ہے تو ایمان بھی برباد کرنے کے جا کے تعویذ لا کر کے پھر اس کو میرے بھائیوں کسی کو اللہ نے نوازا مال سے اولاد سے نعمتوں سے اور آپ اس سے محروم ہیں تو سوچتے ہیں اللہ نے ہم کو نہیں تو اس کو بھی اس کی بھی چھین لے اب یہی آگے بڑھ کے جلنا بوکس انت اناج سب کا سبب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو حسد سے بچائے اللہ تعالی نے کیا فرمایا کسی مومن کے دل میں ایمان اور حسد دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے حسد سے بچو اور پھر خوب کسرت سے پڑھا کریں ومن شر ومن شر حاسد ہاس اللہ تعالی حسد کرنے والوں کے شر سے مجھے بچائے کہتے ہیں امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک چیز نوٹ رکھنا کہ ساری برائیوں کی جڑ تین ہے ہے کیا تین ساری برائیوں اور فساد کا جڑ کتنا ہے تین نمبر ایک کبرے نمبر ایک کبرے تکبر نمبر دو ہرس لالچ اور نمبر تین حسد کیا ساری برائیوں کی جڑ یہ تین ہے اللہ تعالی ہم سب کو تینوں سے بچائے ابلیس کو جہنم سے کس نے نکالا آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کسی نے کرایا ابا ابا وس ابلیس نے تکبر سے کام لیا تو اللہ سے بھیج کہا خیر من ہو اللہ آپ نے نا انصافی کی میری غلطی نہیں آپ کی ہے آپ کا کام تھا آدم کہتے میرا سجدہ کریں اور آپ مجھ کو کہتے آدم کا سجدہ انا خیر آپ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہوگا لیکن ہے تو مٹی کا من کار شیطان کی شیطانی کہاں سے شروع ہوئی کس سے کبر سے نمبر دو ہرس کیا اللہ جتنا دے دے اتفاق کرنے کے بجائے ہر سو تما اور لالچ آ جائے نہیں ہاں یہ دوسری وجہ ہے جس کو گناہوں کا منبع ہے گناہوں کا دریا بابا آدم کے لیے نے فرمایا آدم میاں بیوی دونوں جنت میں رہو مزے لے کر کے بے بے باک ہو کر کے جہاں چاہو میاں بیوی کھاتے پیتے رہو بس ایک درخت ہے اس کے قریب لیکن ابلیس فوس وحمد الشیطان ابلیس آخر آدم کبھی غور کیا اتنے درخت ہیں کسی کے قریب جانے سے نہیں منع کیا ایک ہی درخت سے منع کیوں کیا جہاں اگر مگر کیوں آ گیا سمجھ جاؤ اب اب واقعی اب ہوا کہ کیوں تو پھر اپنے آپ کہتا ہے اصل ہے جنت کے اندر ایک ہی درخت ہے جس درخت کو کھا لینے کے بعد آدمی کبھی جنت سے نکالا نہیں جاتے گا ارے کم وقت تو نے کیوں نہیں کھایا تھا ذرا سوچو ابلیس کو نہیں اتنا بہترین نسخہ تھا تو کم وقت خود نہیں کھایا تھا آدم کو لالچ آ گئی تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا گئی توڑی بھی توڑی کی توڑی لا کر کھلا دے کھا لیا نا کیا چیز آئی ہرس جتنا دیا تھا اس پر اکتفا کرنے کی بجائے کی آپ گئے نا اللہ رب العالمین نے کپڑے چھین لیے برہنا ہو گئے فتح ورکل جنہ وہ ننگے ہونے کا فیشن نہیں تھا ننگے ہونے کا فیشن تو اب آیا ہوا ہے اس وقت لوگ کہتے تھے زیادہ شیطانی کو ننگا کر کے ماریں گے کیا خیال ہے اور آج ننگا ہونا کیا ہے فیشن ہے فیشن بدلتا ہے شریعت نہیں بدلتی سمجھ گئے نا بابا آدم لیا اب احساس ہوا فوراً توبہ شروع ربنا ظلمنا دیکھا سے و لالچ کا نمبر دو تین حسد کیا حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو کیوں قتل کیا اس کے دل میں حسد ہاں حابیل کی نظر قبول کر لی میری نظر نہیں قبول کی سمجھ گئے نا آپ یہیں سے اس کو حسد اس کا مطلب ہم سے بڑھ رہا ہے فوری طور پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا ابن قیم کہتے ہیں یہی تین برائیاں جو ہیں اصل ہیں پھر انہی تینوں برائیوں سے دنیا میں ساری برائیاں عام ہوتی ہیں جن میں کیا ہے حسد حسد ومن شر حاسد جسو تناجس نہ کرو تناجس کس کو کہتے ہیں دعا کرو آج امت کو بچائے تناجس کس کو کہتے ہیں یہ مکان بک رہا ہے ہمارے بھائی خرید رہے تھے ہاں؟ بات چیت چل رہی تھی کتنا ایک کروڑ کا طے ہو گیا یہ آئے اس کے پاس آپ کتنا ایک کروڑ اچھا ٹھیک ہے گھر والے کے پاس گئے بالکل بات طے ارے بھائی پچیس لاکھ ہم ایک کروڑ پانچ پچاس لاکھ دیں گے اب بھاؤ تاؤ خراب کر کے کیا آپ نے خراب کر دیا ایک تناجس دوسرا کیا ہے پرانے زمانے میں دستور تھا انسان ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا تو آگے نکل جانے کے لیے کوئی انسان اپنے گھوڑے کے پیچھے گھوڑا اور رکھتا تاکہ شور مچاتے اور وہ بہرحال وہ پہلا مانا یاد ولا تناجس نمبر تین ولا تباہ آپس میں خبردار بوکس نہیں کرو بوکس نہیں ایک دوسرے سے بوکس نہ کرو ولا بھرو اور ایک دوسرے سے منہ فیر کر کے پیٹ پھیر کر کے چلنے والے یعنی کتے تعلق نہ کرو ملاقات ہو تو السلام علیکم آگے ولا ولا بڑ بادن ایک انسان کوئی چیز خرید رہا ہے تو جب تک وہ بات آپ کو بھی ضرورت ہے جب تک وہ خریدنے سے انکار نہ کر دے بیچ میں تم کود کر کے خریدنے کے لیے نہ ہو سمجھ گئے نا اور آج ساری برائیاں موجود ہیں ہاں؟ آگے عباد اللہ اخوانہ اللہ کے بندو تم سب لوگ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ دوسری رکعت میں ہے کما امارا کم اللہ جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ان نمل اخوا اللہ اکبر المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے ولاموہ کبھی اس کو ظلم نہیں کرتا ولا سن لو اور اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہاں؟ فتح کودا معلوم کوئی مقزولہ بھی ہے نا ہاں؟ مقزولہ ہے نا کیا مطلب ہے بے سہارا نہ ہو جاؤ کیا مطلب ہو ایک مسلمان کو دوسرا کوئی انسان پریشان کر رہا ہے بھئی وہ جانے اس کا کام جانے ہمیں اس سے کیا لینا دینا نہ اس کا ساتھ دیں گے نہ اس کا اپنے ایک مسلمان بھائی کو ظلم کرتا ہوا کوئی چھوڑ نہیں سکتا حق ہے کہ آپ اس کی کیا کریں مدد کریں ولا یخلو ہو ولا یب ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان کو جھٹلاتا نہیں ولا یا اور ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی چاہے گریب ہو لیبر ہو مزدور ہو کا بد شکل یا خوبصورت ہو کبھی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا شکل نہیں بلکہ سوچتا ایمان والا بھائی ہے ہا ہونا لوگو تکوا یہاں ہوتا تین شار سیدھے سینے کی طرف بےحص بھی نے ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور اپنے سے ذلیل سمجھے کل المسلم ارل مسلم حرام ہر مسلمان ایک مسلمان پر ایک مسلمان کی ساری چیزیں مسلمان کا مال مسلمان کی عزت مسلمان کا دین ایک مسلمان پر دوسرے ایک مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہے جب تک اجازت نہ ہو مال نہیں کھاتا عزت نہیں لوٹتا سمجھ گئے نا مال ہو اس حدیث کو امام مسلم روایت کیا